سانپ کو مارنا سانپ آ کے کاٹ رہا ہے آپ کی بیٹی کے پاؤں میں آپ مارنے پڑے کسی نے کہا دہشت گرد سانپ مارتا ہے اس میں بھی تو جان ہے یہ اپنی جان کو مسلمان بیٹی کے پاؤں میں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو مارنا فرض ہو گیا بات سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے کون لڑتا ہے اللہ لوگ کہتے ہیں جہاد بند ہو جائے گا تو کیا اللہ کو بھی روک لو گے کوئی ایسا ہے تمہارے پاس طاقت اللہ کو روک لو گے تم اللہ قتلہم یاد کرو آیتوں کو تم سے ان آیتوں کو چھپایا گیا ہے تاکہ تمہیں کافروں کا غلام بنایا جائے اور میری قوم کے جوانوں یاد کرو قرآن کو خدا کی قسم اس زمین پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے